حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں آئے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہے روایت حفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیفیت ناکبار گزری اور آپ کا چہرہ بدل گیا حفظ اور محمد بن قصیر دونوں کی متفقہ روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول یہ میرا رضائی بھائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا غور کر لیا کرو تمہارے بھائی کون ہے رضاط وہی معتبر ہے جو بھوک کی بنا پر ہو سننے ابو دابوت حدیث نمبر دو ہزار اٹھاون